کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے ہرگز نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل